یہود خیبر کا اخراج عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عہد خلافت میں یہود خیبر کے اخراج کو خاص طور پر ہدف ملامت بنایا گیا ہے مخالفین کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے اہل خیبر سے پیداوار کے نصف حصے پر معاملہ کر لیا تھا اور وہ مستقل طور پر اسلام کی رعایا بن چکے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ کو انہیں جلا وطن کرنے کا کیا حق تھا کیا اس طرح انہوں نے عہد چکنی اور اہل ذمہ کی حق تلفی نہیں کی یہ اعتراض بظاہر بہت وزنی ہے مگر تاریخ نے وہ تمام حقائق محفوظ رکھے ہیں جن سے اس اعتراض کا سارا تار پود بکھر جاتا ہے خیبر جب فتح ہوا تھا تو ابتدا ان آ ہاں حضور سے یہودیوں کی صلح اس شرط پر ہوئی تھی کہ آپ ان کی جان بخشی کر دیں گے اور وہ اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے لیکن صلح ہونے کے بعد جب زمین کے باقاعدہ بندوبست کا موقع آیا تو اہل خیبر نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ہم کو یہیں رہنے دیں اور ہم سے معاملہ کر لیں کیونکہ ہم زراعت اور نخلستان کے کام سے خوب واقف ہیں اور حضور نے ان کی یہ درخواست قبول کر لی اور ان سے عارضی طور پر معاملہ کر لیا لیکن معاملے کی شرائط تحریر کرتے وقت صاف طور پر یہ تصریح کر دی کہ میں تم کو برقرار رکھوں گا جب تک اللہ تم کو برقرار رکھے گا اس کا مطلب یہ تھا کہ تم کو مستقل طور پر نہیں رکھا جائے گا بلکہ جب تک احکام خداوندی کے مطابق ہمارے قومی مسالح تمہیں رکھنے کی اجازت دیں گے اس وقت تک تمہیں رہنے دیا جائے گا اور جب تمہارا طرز عمل نامناسب ہوگا تو ہمیں آزادی ہوگی کہ اس صلح نامے کی شرائط کو نافذ کر کے تمہیں جلا وطن کر دیں ابن حجر نے اس جملے کی یہ تشریح کی ہے یہ جو آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تم کو رکھے گا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک اللہ نے تمہارا یہاں رہنا مقدر کر رکھا ہے ہم تم کو رہنے دیں گے اور جب ہم تمہیں نکالنا چاہیں گے اور نکال دیں گے تو یہ فعل خود اس بات کی دلیل ہوگا کہ تمہارے اخراج کے لیے اللہ کی تقدیر پوری ہو چکی ہے ابو داود نے ایک اور روایت میں اس سے بھی زیادہ صاف تصریح کی ہے ہاں حضور نے ان سے اس شرط پر معاملہ کیا تھا کہ ہم جب چاہیں گے ان کو نکال دیں گے اس سے یہ بات تو بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ان سے کوئی ایسا معاہدہ نہ تھا جس کے لحاظ سے ان کے اخراج کو بد عہدی کہا جا سکتا ہو بلکہ اس کے برعکس اصل معاہدہ ان کے اخراج ہی کا مقتضی تھا اب رہا یہ سوال کہ نصف خراج پر جو عارضی معاملہ ان سے کیا گیا تھا اسے کس وجوہ کی بنا پر فسخ کیا گیا تو اس کی تحقیق کے لیے ذیل کے واقعات پیش نظر رکھنے چاہئیں صلح کو چند ہی روز گزرے تھے کہ ان میں سے ایک عورت نے آ حضور کی دعوت کی اور اس میں آپ کو زہر کھلا دیا بعد میں جب تحقیق کی گئی تو خود مجرمہ نے اعتراف جرم کیا اور اس فعل میں دوسرے یہودیوں کی سازش بھی ثابت ہو گئی صحیح بخاری میں یہ واقعہ کئی جگہ مذکور ہے غزوہ خیبر کے بیان اور کتاب الطب میں اس کی تفصیل ملتی ہے حضور کے ہی زمانے میں انہوں نے عبداللہ بن سہل بن زید الانصاری کو قتل کر کے ایک نہر کے کنارے ڈال دیا حضرت عمر کے زمانے میں وہ اعلانیہ برسر بغاوت ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر کو سوتے میں پکڑ کر کوٹھے سے نیچے پھینک دیا جس سے ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے ابتدائی واقعات خاص لوگوں کے ساتھ مخصوص تھے اسی لیے عامت الناس کو ان کے جرم کا ذمہ دار نہ سمجھا گیا مگر یہ آخری جرم کھلے بندوں کیا گیا تھا اور تمام قوم کا معاندانہ رویہ ظاہر نظر آ رہا تھا اس لیے حضرت عمر رضی اللہ نے اس معاملے کو صحابہ کی مجلس میں پیش کیا اور اس پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود خیبر سے ان کے اموال پر معاملہ کیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں برقرار رکھیں گے جب تک اللہ تم کو برقرار رکھے گا اب عبداللہ بن عمر وہاں اپنی جائیداد پر گئے تھے رات کے وقت ان پر حملہ کیا گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے اس ملک میں ان کے سوا ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے وہی ہمارے دشمن رہ گئے ہیں اور ہمیں انہی سے اندیشہ ہے اس لیے میری رائے میں ان کو جلا وطن کر دینا چاہیے حضرت عمر کی اس تجویز سے تمام مجلس نے اتفاق کیا اور یہودیوں کے اخراج کا فیصلہ ہو گیا لیکن ان مجرموں کو بھی اسی طرح وطن نہیں کیا گیا کہ ان کے اموال اور اراضی پر قبضہ کر کے انہیں بیک بینی و دو گوش نکال دیا گیا ہو جو کچھ وہ چھوڑ گئے اس کا پورا پورا معاوضہ ان کو بیت المال سے دیا گیا سفر کی آسانی کے لیے اونٹ اور کجاوے دیے گئے یہاں تک کہ کجاوے باندھنے کی رسیاں تک حکومت کی طرف سے مہیا کی گئیں اس میں شک نہیں کہ بعض روایات میں ان کے اخراج کی یہ وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے جب رسول اللہ کی یہ حدیث سنی کہ جزیرہ عرب میں دو دین جمع نہ ہونے پائیں تو آپ نے اس کی تحقیق کی اور صحیح ثابت ہو جانے کے بعد یہودیوں کے اخراج کا فیصلہ کر لیا بلازری نے اس روایت کو ابن شہاب کے طریقے سے نقل کیا ہے اور امام زہری نے عبداللہ بن اتباء کے طریق سے لیکن اس حدیث کا منشا ہرگز یہ نہ تھا کہ غیر مسلم قوموں کو بلا قصور عرب سے نکال دیا جائے امام زہری نے اپنی روایت میں خود یہ تصریح کی ہے کہ جب اس حدیث کی صحت ثابت ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ نے اعلان کرایا کہ دونوں کتابوں انجیل اور تورات کے متبعین میں سے جس کسی کے پاس کوئی معاہدہ ہو وہ لے آئے تاکہ میں اسے نافذ کر دوں ظاہر ہے کہ اگر اس حدیث کا منشا یہ ہوتا کہ بلا امتیاز تمام غیر مسلم جزیرت العرب سے نکال دیے جائیں تو حضرت عمر رضی اللہ یہ اعلان ہرگز نہ کراتے بلکہ تمام غیر مسلموں کو بیک قلم خارج البلاد کر دیتے خواہ ان سے معاہدہ ہوتا یا نہ ہوتا مگر جب انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اہل معاہدہ سے ان کے عہد نام میں طلب کیے اور وعدہ کیا کہ ان عہد ناموں کو نافذ کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث سے مطلقاً اخراج مقصود نہ تھا بلکہ ایک عام پالیسی کی تعین مقصود تھی جس پر دوسرے واجبات کا لحاظ رکھتے ہوئے عمل درآمد کیا جانا چاہیے تھا بس یہ سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک ذمہ قوم محض اس بنا پر ملک سے نکال دی گئی کہ عرب میں دو دینوں کا اجتماع مرغوب نہ تھا بلکہ زیادہ قرین قیاس یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب یہود خیبر کی مسلسل بدعنوانیوں سے تنگ آ کر حضرت عمر رضی اللہ نے انہیں جلا وطن کرنے کا خیال کیا ہوگا تو لازمی طور پر انہیں ایک ذمی قوم کے ساتھ یہ معاملہ کرنے میں تعمل ہوا ہوگا اور وہ کسی شرعی حجت کی تلاش میں ہوں گے اسی دوران میں یہ حدیث ان کو پہنچی ہوگی اور اس کی اچھی طرح تحقیق کرنے کے بعد مطمئن ہو کر انہوں نے اپنی رائے کو عمل میں لانے کا فیصلہ کیا ہوگا بعد میں راویوں نے اپنے اپنے رجحان طبع کے موافق اس ایک واقعے کو دو الگ الگ واقعے بنا لیا اور دو مختلف روایتوں کی صورت میں بیان کرنے لگے